حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں خیبر کی طرف نکلے اللہ نے ہمیں فتح عنایت فرمائی غنیمت میں ہمیں سونا یا چاندی نہ ملا غنیمت میں سامان غلہ اور کپڑے ملے پھر ہم وادی القرا کی طرف چل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا جو جزام قبیلے کے ایک آدمی نے جسے رفاعہ بن زید کہا جاتا تھا اور جزام کی شاخ بنو زبیب سے اس کا تعلق تھا آپ کو ہبا کیا تھا جب ہم نے اس وادی میں پڑاؤ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام آپ کا پالان کھولنے کے لیے اٹھا اسے دور سے سے تیر کا نشانہ بنایا گیا اور اسی اس کی موت واقع ہو گئی ہم نے کہا اے اللہ کے رسول اسے شہادت مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اوڑھنے کی وہ جادر اس پر آگ کے شولے برسا رہی ہے جو اس نے خیبر کے دن اس کے تقسیم ہونے سے پہلے اٹھائی تھی یہ سن کر لوگ خوف زدہ ہو گئے ایک آدمی ایک یا دو تسمے لے آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول خیبر کے دن میں نے لیے تھے یہ سن کر لوگ خوف زدہ ہو گئے ایک آدمی ایک یا دو تسمے لے آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول خیبر کے دن میں نے لیے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کا ایک تسمہ ہے یا آگ کے دو تسمے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو دس